حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک میں سحری کی دعوت دیتے سنا آپ فرما رہے تھے آؤ اس مبارک کھانے کی طرف سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پینسٹھ